يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 محترم سامعین یہ صورت القح سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خود کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے اللہ تعالیٰ جس انسان کو اولاد سے نوازے یہ اولاد عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور اولاد دنیاوی زیب زینت کا بہت بڑا ایک سرمایہ ہے اللہ رب العالمین نے اولاد ہمیں دیا ہماری بڑی ذمہ داریاں اولاد سے متعلق ہوتی ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ منگایا کلو مولودی یو لڈو کے قورما فا جدان ہی او نسران ہی او جو مجسان ہی آپ نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے کسی کو بچہ یا بچی سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بالکل اسلام پر پیدا کرتے ہیں فطرت اسلام پر ہوتا ہے شراط مستقیم پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہاں اب ہو جو ہو اب ماں باپ اگر بچے کی صحیح تربیت کرے تب تو ٹھیک ہے اور اگر ماں باپ ذرا لاپرواہی کرتے ہیں تو ماں باپ کی لاپرواہی سے کبھی وہ اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لا تبدیل ارے پھل اے لوگوں ہم نے جنہیں اولاد دیا ہے خبردار اولاد کو بے دین نہ ہونے دو ہم نے اسے مسلمان پیدا کیا ہے شریعت پر پیدا کیا ہے اسی پر اس کو تم باقی رکھنے کی کوشش کرو اگر اس میں تھوڑی سے کوتا لاپرواہی ہوئی اور اولاد بگڑ گئی بڑی ہونے کے بعد اور اولاد بگڑتی کب ہے صحیح تعلیم و تربیت نہ دینے کی بنا پر غلط ماحول کی بنا پر ماں باپ جو ماحول اولاد کو میسر کرتے ہیں اولاد اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہے آپ نے ساتھ میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کل مور فطر ہم نے اولاد کو پیدا کیا اسلام پر اور اسلام ہی پر باقی رکھنا یہ ماں باپ کی اپنی ذمہ داری ہوا کرتی ہے اسی لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا اور ان کو صحیح صحیح راستے پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا یہ اولاد کی ملنے کی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شکر گزاری اور دوستو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نبی علیہ سرات سلاد نے ساتھ نمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آج فرمایا سن لو وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها فالعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راعين وکل تم مسول اب رہی ہی اچھی طرح سے یاد رکھنا تم میں سے ہر انسان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق اللہ ربرم اس سے سوال کرے گا جیسے روزے کے متعلق نواب کے متعلق حج اور زکات کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ایسے ہی ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا پھر آپ نے اس کی مزید تشریح کی فرمایا حل امام اور اللہ کے بحکمت قانون ارغیت ہی ہاتھ میں وقت بادشاہ جو ہے امیر جو ہے وہ پورے ملک کی اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا ہاں، ہاں، ہارو رشید حج کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے مجلس میں ان کے ساتھ بعض علماء کرام بھی موجود تھے جب ہارو رشید طواف توارا سے فارغ ہوا اور پھر توازارہ سے فارغ ہونے کے بعد سفا مروا کی صحیح کرنے کے لیے جب وہ مروا پر چڑھا تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے انسان ہی انسان حاجی ہی حاجی نظر آ رہے ہیں اس وقت ہارو رشید بڑے ہی شوق ہے بڑی خوشی کے ساتھ اور ایک تقریبا انداز میں اس نے کہا ایک لوگوں دیکھو جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں دنیا میں کہیں کہا بھی آیا ہوگا وہ ہماری بھی رعایت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دے رکھی ہے ذرا فکری انداز سے اپنی بڑی حکومت کا وہ ذکر کرنا چاہا وہی عالم دین کھڑے ہوئے تھے کہا سڑک تیار امیر المومنین ہر امیر المومنین آپ نے بالکل سچ کہا آپ جیسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا آپ نے حکومت شمال سے جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت ہے جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے جتنے حاضر حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آپ ہی کے رعایا میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کریں لیکن معمول رشید ایک بھی یاد رکھنا آپ بادشاہ ہیں یہ سارے روپ ریاں ہے کسی ایک رعایا کی زندگی اگر دکھ میں گزر رہی ہے تو قیامت کے دن اللہ آپ ہی سے پوچھے گا ہم سے نہیں پوچھے گا اتنا کہنا تھا وہ حد سی کہتے ہیں ہارو رشید اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے ایسا رویا کہ احرام کے کپڑے اس کے ڈھیلے ہو گئے لوگوں نے اپنی دستیاں اس کو آنکھوں کو آنسو صاف کرنے اور آنسو پوچھنے کے لیے دیا ذمہ داری احساس ہو پھر آپ نے آگے رشاف فرمایا ایک انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار اپنے بیٹیوں کا ذمہ دار اپنے بیٹوں کا ذمہ دار پورے گھر والوں کی ذمہ داری ہے بیوی کس راہ پر جا رہی ہے بچے کون سی راہ اختیار کر رہے ہیں نماز کے وقت کون سو رہے ہیں نماز کون طرف کر رہے ہیں گھروں گھروں میں گھروں میں فلمیں دیکھتے ہوئے ڈرامے کون دیتے ہی اللہ کے اللہ سے وسلم فرماتے ہیں ہر رات ہی پوچھا جائے گا کہ یہ ساری برائیاں تمہارے گھروں میں ہو رہی تھی بچے اس طرح سے آداد زندگی گزار رہے تھے تم نے حق کتنا ادا کیا اس کی مشغولیت اور اس کی ذمہ داری کا سوال قیامت اللہ رب العالمین کریں گے اسی لیے اللہ ابن ابن عمر رضی تعالیٰ ہما کہتے ہیں کتنا بھیانک اور خطرناک منظر ہوگا کہ باپ اور ماں دونوں سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کھڑی کی جائے گی رب العالمین حشر کے میدان میں اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ اس کی اولاد کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ میں نے تجھے اولاد دیا تھا مادا ادب کہ اولاد کے مطابق پہلے تو بتا مادا ادب کہ مادا اللہ اولاد کو تم نے کیا ادب سکھلایا تھا کتنا تم نے دین سکھلایا تھا اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت تم نے کس نے کی تھی یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا پھر آگے اللہ رسول نے ساتھ رمایا ولمر اکرآن جہاں اسی طرح سے گھر کی عورت جو ہے بیوی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کے گھر والے بال بچے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے شوہر کے عدم موجودگی میں ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اولاد کیا ٹائم پاس کر رہی ہے کیا کر رہی ہے فلمیں دیکھ رہی ہے ڈرامے دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت جا رہے ہیں نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نماز کی پابندی نہیں کر کریں سوئے پڑے رہ گئے یہ ساری ذمہ داری شوہر کے عدم باپ کی عدم عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے اوپر ڈالی ہے رب العالمین نے فرمایا وہی مسعورت ان عورت کو سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں کے دن سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ آپ نے ساتھ بنایا ایک غلام ایک نوکر وہ بھی اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا پھر آپ نے چند کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا امت کے لوگوں سن لو الا سن لو کل حکمرآ وہ کل کم مسور اب رہی تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے لیے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا دوستو اولاد کا معاملہ بڑا نازک ہے ان کی تعریف کا ان کی تربیت کا ان کی صحیح صحیح اسلامی معلومات دینے کا یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر ڈالی ہے ایسا نہیں کہ ماں باپ کی اس کی تجارت بزنس اور دنیا میں کیسے زیادہ مال کمائے اسی کی فکر کریں اس سے پہلے ضروری ہے کہ اولاد اللہ کو پہچانتی ہے یا نہیں نماز روزے کی پابند ہے یا نہیں شریعت پر چل رہا ہے یا شریعت سے دور ہٹی ہوئی اولاد چل رہی ہے اس پر نگاہ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے اسی لیے نبی علیہ شراب و شرام ہے تربیت اسلامی تربیت کے لیے اپنے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما مشکل سے آٹھ سال کے ہیں آپ نے دنیا میں قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ایک اسوا پیش کر دیا اور آپ بن گئے اور آپ نے ایک ساہرام متعین کر دی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرے اس کے اس کو عقیدہ بتائے رب کی پہچان کرائے اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا یا سلام اے میرے بچے اے میرے بھائی کے داد بھائی چھوٹا سا آٹھ سال کا بھائی ہے آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں یاد رکھو یا گلاب اتنی اور کا کلمہ تھی میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں دیکھے ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا نمبر ایک آنا اللہ یہاں پتہ اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا شریعت کی پابندی کرے گا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا دنیا میں بھی تیری حفاظت قبر میں بھی تیری حفاظت اصل میں بھی اللہ تیری حفاظت کرے گا میرے بھائی کب جب اس دنیا میں تو اللہ کے دین کی اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا یا غلام اے میرے پیارے بھائی یہ اللہ تبھی ہو تجاہتا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر شریعت کی پابندی کر اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی اس کو قبول کر لے اگر دین کی پابندی کرے گا تجیز ہو تجاہتا تو دنیا میں ہر مشکل وقت میں اللہ کو اپنی آگے آگے چھپائے گا آپ نے ساتھ مانا یا غلام سال کا فصل جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کسی سے تم مانگنا نہیں وہی رسائن کا اگر تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا پھر آپ نے آگے ساتھ نمایا وہاں میرے بھائی یاد رکھنا امت الگ استعمال انا این یاد رکھنا اگر پورے انسان اور جنات دنیا کے سارے لوگ مل کر کے تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اور بیٹے یاد رکھنا اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو برابر نہیں بگاڑ سکتے نقصان پہنچا سکتے مگر وہی نقصان پہنچے گا جو رب نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے نبی رہے پراسنگ نے ہر انسان کے لیے ایک ایک ایک ایک مثال پیش کر دی کہ ہر ماں ہر باپ ہر ذمہ دار کی ضرورت ہے اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرے رب کی اپنی اپنے خالق کی پہچان کرائے توحید سکھائے تقدیر پر ایمان رکھنا سکھائے ماں باپ کے حقوق کو پہچانوائے اپور کو لہٰذا اکثر اللہ من کل رنگی ہوں تو الحمد للہ وطفا وسلام الدین وصفا امبا دوست اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیا تو اولاد کی صحیح تربیت کا ان کی دینی تعلیم و تربیت کا سب سے پہلے اولاد سے پہلے انسان کو ہاں، انسان کو خود فائدہ پہنچتا ہے ماں باپ کو اس کا فائدہ پہلے پہنچتا ہے اور اولاد کو بعد میں پہنچتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کے اندر تو یہ فائدہ پہنچتا ہے بڑھاپے میں کمزوری میں بے روزگاری میں ہر چیز سے فارغ ہو جانے کے بعد جب بوڑھے ماں باپ دیتے ہیں ہماری اولاد دیندار ہے شریعت کی پابندی کر رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے حج کرنے کے لیے جا رہی ہے جب بھی ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پر عمل کر رہی ہے تو ایک بوڑھے ماں باپ کو اللہ کی قسم اس سے بڑی خوشی کچھ اور نہیں ہو سکتی اسی لیے نیک لوگ دعا مانگتے ہیں رب بنا مرح دعا جینا وہ تینا قرنتا اللہ مجھے ایسی بیوی اور ایسے بچے نصیب فرما جس سے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا کہ خوشی نصیب ہو اسی لیے کسی کو انسان کے پاس جاؤ وہ اس کی اولاد اگر ماں باپ کی فرما بردار اللہ کی وفادار شریعت کی پابندی کرنے والی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ خوشی کا اظہار جو کرتے اپنے اولاد کی دینداری پر کرتے ہیں یہ بڑے فائدے کی چیز ہے نمبر دو مرنے کے بعد بھی انسان نے اگر اپنے سے صحیح تربیت کر کے اولاد کو دیندار بنایا سراط مستقیب پر رکھا تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن قیامت تک اس کو اولاد سے دینی تربیت کی وجہ سے اولاد کو پہنچتا رہتا ہے سنن ابن ماجہ اور مسلم احمد بن حنبل کی روایت نبی علیہ السلام صاحب ساتھ رواتے ہیں ان الرجل لترفع درجته درجته في الجنہ اے لوگوں اللہ تعالی ایک انسان قبر میں ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن قیامت تک جنت میں اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہے انسان میں ہیں اور اس کے اندر جنت میں بڑھا جا رہے ہیں بلند کیے جا رہے ہیں نبی رہے سواد ساتھ نماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کو جو قبر سے اٹھایا گیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنی جنت میں داخل ہو گیا ہو جا ایک جگہ گیا رکنا اللہ فرماتے ہیں اور تیری جنت اوپر ہے اور آپ کو بنانے کے بعد پھر وہ ٹھہرا اللہ فرماتے ہیں اور اوپر چڑھ جا بہت اوپر آدھا جلدے کی جنت میں پہنچ گیا تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ہی جنت کا یہ تیری جنت ہے اس میں داخل داخل ہو جا جنت میں پہنچتے ہی کہتا ہے یا ربی انا لنا اے اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی میرے پاس اتنے اچھے اعمال نہیں تھے کہ جس کی بنا پر جنت کا اتنا اعلیٰ مقام مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے بڑا صحیح کہا تو نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی کہ جنت کے اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے لیکن بات اصل ہے تو نے اولاد کی صحیح تربیت کی تھی تب تو نے اولاد کو دیندار بنایا تھا والا کر تیرے مر جانے کے بعد تیری اولاد اولاد کی اولاد جو تیرے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے اور دعائیں مفرت کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی دعاؤں کی برکت سے یہ مقام تجھے حاصل ہو رہا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے صحیح تعلیم صحیح تربیت کرے اسی طرح سے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ میرے بھائی کو یہ ہے کہ ہمیشہ اولاد کو شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی جائے کہ اولاد ہماری اللہ کی شکر گزار بنے نہ نہ شکری کرے ہمیشہ شکر گزاری کرے اللہ کی شکر گزاری آپ اللہ کا شکر گزار بندے کو کو اولاد بنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا بھی شکر گزار بنائے گا آپ دنیا سے چلے جائیں گے بڑھاپے میں ہوں گے یا دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی اولاد رو رو کر کے آپ کے حق میں دعائیں کرتی رہے گی اور پھر ہو بات بیانی میرے رب بچپنے میں ہم چھوٹے سے تھے میرے ماں باپ نے جیسے ہمارا خیال رکھا تھا اللہ یہ بوڑھا باپ بستر پر ہے یہ بوڑھی ماں گھر پر بیٹھی ہوئی ہے اللہ جیسے ان دونوں نے بچپنے میں ہماری خدمت کی تھی اللہ اس کے بدلے ہم دعا کرتے ہیں اس عمر میں میرے ماں باپ کے دیکھ بھال تو کر لے ہما کمار بیانی سگیرہ اگر اولاد جو ہے ایسی تعلیم و تربیت سے پوری ہے آپ نے اولاد کے پیچھے محنت نہیں کیا ہے تو ممکن ہے آپ کے بڑھاپے میں بیماری میں اولاد آپ کو رات اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور دوستوں کے ساتھ سارا ٹائم پوری رات گزارنے میں صرف کر دے یہ دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق رکھنی فرمائے اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ دوستو یہ بھی ہے کہ ہاں، ہاں، ہاں، بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ اولاد کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اولاد کو روکیں سائسی تربیت کریں ان تمام چیزوں سے اولاد بچی رہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین مومنو خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جس کے کے ایندھن ایندھن لوگ لوگ ہوں ہوں گے گے اور پتھر ہوں گے انسان کو ترقی اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے کہ اپنے آپ جیسے جہنم سے بچاتا ہے ایسے ہی اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے اگر آپ کی اولاد دین کے کی حیثیت کی پابندی رہی اور ہر برائی سے آپ نے بچایا تو یاد رکھو دوستو اولاد آپ کی دنیا میں بھی پڑا پائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی آپ اپنی اولاد کی صرف ایک کامیابی کی فکر کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے اولاد کی کیسے اچھی گزر جائے اور دوسرا پہلو چھوڑ دیتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں آپ اولاد کی دنیا بھی فکر کریں اور دنیا سے زیادہ آخرت کی کامیابی کی فکر کریں یہ ایمان کا تقاضا ہے اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرو دنیا بھی ہر اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو ربنا آتنا پھر دنیا حسن حسنا کامیاب یہ ہے کہ دنیا کی بھلائیوں سے مارا مار ہو اور آخرت کی بھلائیوں سے مارا مار ہو اور جہنم سے انسان آزاد ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہر بنائے مدد سنت بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر ہم نے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی ایک بڑی اہم بات وہ بھی ہے آج اس کتنے کے دور میں ہم اولاد کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں تو بدماش قسم کے لوگ باغی قسم کے لوگ جو ملک کو ملت کو وطن کے دشمن ہوتے ہیں آپ کی نوجوان اولاد کو مرگرا کر کے اپنے ایک سکنجے میں کس لیتے ہیں اور پھر وہ اپنا استعمال کرتے ہیں آپ کے بھی خلاف ماں کے بھی خلاف باپ کے بھی خلاف قوم کے بھی خلاف وطن کے بھی خلاف حکام کے بھی خلاف ہماری اولاد میں غیروں کے ہاتھوں چڑھ جایا کرتی ہے ہمارا فریدہ ہے کہ ہم اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ رب کی ہی وفادار ہو ماں باپ کا بھی شکر گزار ہو اور جتنے لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں سب کی قدر کرنے والا ہو ہر قسم کے کتنے ہماری اولاد اس وقت بچے گی جب جبکہ علم ہو تربیت ہو اور سیر غالب خستا اسلام کے دشمنوں سے اپنی اولاد کو ہم ڈرائیں اور ان سے اپنی اولاد کو بچائیں ہم نے جو مصروف ہے ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ پریشانی کو دور کر دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو ہم امان کا گہوارا بنا دے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے اللہ انہیں امن نصیب فرما راحت نصیب فرما ہر بلا اور آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ارحا ران جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس دوڑا خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہر بلا اور آپ سے محفوظ رکھ اللہ ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی فلاح اور وطن کی کامیابی ہو اور خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان تو اللہ تعالیٰ ہاں، صحت اور آپ نصیب فرما ہر بلا سے محفوظ رکھے اللہ انہیں امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا ہر وہ کام سے ہے جس میں امت کی ملت کی کامیابی ہو اور ہر ایسے کام کام سے اللہ روک لے جس میں امت و ملت کا خسارہ ہو ہر ایسا ایسے کام سے ان کا ہاتھ پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو ہر ایسے کام اللہ ان کو استعمال کر لے جس میں آپ کی رضا آپ کی خوشنودی ہو اور امت اور ملت کی فلاح بہبودی ہو اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ الامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تتقون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر